تم جس چیز کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ چیز تو ہماری لیلا ہے وہ تو ہماری محبوبہ ہے وہ تو ہماری پسندیدہ ہے اسی کے عشق میں تو ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو مار دو گے ہم کہتے ہیں سب کو مار دو یہ موت نہیں ہے یہ شہادت ہے اور اس کی خاطر تو ہم تڑپتے ہیں لیکن یاد رکھنا ہماری طرف بڑھنے والے ہاتھ سالم واپس نہیں جایا کرتے ہماری طرف بڑھنے والی زبان محفوظ نہیں رہا کرتی ہماری طرف آنے والے پاؤں واپس نہیں جایا کرتے ذرا سوویت یونین سے حساب کتاب حساب پوچھ لینا انشاءاللہ کچھ دن بعد تمہارا حساب کتاب بھی برابر ہوگا رب کعبہ کی قسم یہ زندہ امت ہے یہ قرآن والی امت ہے تمہاری بائبل بدل گئی ہمارا قرآن نہیں بدل سکا تمہاری تعلیم بدل گئی ہماری تعلیم نہیں بدلی جا سکی تمہارا لباس کبھی بیگی ہوتا ہے کبھی ٹائٹ ہوتا ہے کبھی تمہارے ٹانگوں پر جین ہوتی ہے کبھی کچا ہوتا ہے کبھی انڈر ویئر ہوتا ہے کبھی وہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں نبی جو پہنا کے گئے ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں نبی جو زلفیں دے کر گئے وہی وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی جو سرما دے کر گئے وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی جو جوتا دے کر گئے وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی جو مسکراہٹ دے کر گئے وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی جو باتیں دے کر گئے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو اقوال دے کر گئے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو کردار دے کر گئے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو افکار دے کر گئے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو نبی جو نظریہ دے کر گئے وہ بھی محفوظ ہے نبی جو چال سکھا کے گئے اب تک وہی چال چلتے ہیں نبی جو مار سکھا کے گئے اب تک وہی مار دیتے ہیں نبی جو سر پہ رکھنے کا بتا کے گئے ابھی تک وہی رکھتے ہیں خدا کی قسم ہمارا کعبہ بھی محفوظ ہے تمہارا کوئی قبلہ نہیں ہے ہمارا قرآن محفوظ ہے تمہاری کوئی کتاب محفوظ نہیں ہمارا نصاب محفوظ ہے تمہاری کوئی تعلیم محفوظ نہیں ہمارا لباس محفوظ ہے تمہارا لباس کبھی اترتا ہے کبھی آتا ہے اسی طرح یاد رکھنا ہم رہیں گے اور تم نہیں رہو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ